تجربہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت فرماتے ہیں اس کی چال سے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے حکیم لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ آنکھ پیلی ہے تو کہہ دیتے ہیں اس کو یرفان ہے چہرہ زیادہ لال ہے تو سمجھ جاتے ہیں اس کو خالد گرنے والا ہے بہت زیادہ خون بڑھ گیا ہے ہائی بلڈ پریشر والا مریض چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بدنگاہی کر کے ایک شخص آیا تھا دیکھتے ہی فرمایا ماں بال اقوامی یا کیا حال ہے ایسی قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھ لیا ہر گناہ کا اثر اس کی آنکھوں پر اس کے چہرے پر اس کی چال پر پڑتا ہے اور تکبر والے کی تو چال ہی عجیب ہوتی ہے اس کی چال ہی سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص متکبر ہے اور اللہ والوں کی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص بندے زمین پر آجیزی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے کو ذلیل کر کے مٹا کر ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں اور متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے اکڑ کے چلتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے متکبر ہوں تم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردن تان کر چل رہے ہو ولا تمشی فی الارض مرحن انک لا تخرق الارض ارض ولا تبلغ الجبال طولا زمین پر اتراتا ہوا مت چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور بے وقوف ہے جو اتنی گردن تان رہا ہے تو پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو پہاڑ سے زیادہ اونچا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے کہ قرآن نے اس بیماری کو کس انداز سے بیان فرمایا اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی دل نہیں ملتا ایک متکبر اور ایک چالاک میرے شیخ اول حضرت پھول پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت خدائی قہر ہے مصنوعی روم نے ایک آیت دیکھی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیزی سے بھاگ رہے تھے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس طرح بھاگ کر تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا کہ میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں اس کی صحبت سے اپنے کو جلد سے جلد خلاصی دینا چاہتا ہوں آپ کے سمتی نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول اور مسیحا ہیں آپ کی برکت سے تو اندھے اور کوڑ کے بیمار والے شفا پاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے اور اندھا پن اور کوڑ پہرے خداوندی نہیں ابتلا ہے اور ابتلا ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے اور حماقت ایسی بیماری ہے جو الہی اللہ کا آزار لاتی ہے لہٰذا احمق سے بچنا چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ گریز امت کی تعلیم کے لیے تھا اپنے ذرا کے خوف سے نہیں تھا کہ مجھے کچھ نقصان پہنچے گا کیونکہ نبی ہونے کی وجہ سے آپ تو معصوم اور محفوظ تھے ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے اسی طرح بازے چلاک ہوتے ہیں اپنے ہی مطلب کی ہر وقت سامنے رکھتے ہیں مطلب ختم اور بس رکھو چکر چلاکی اسی کا نام ہے چالاک آدمی مخلص نہیں ہوتا وہ آپ کے ساتھ خلوص سے محبت نہیں کرتا اپنے مطلب کی محبت کرتا ہے اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے چالاک اور متقبر دونوں سے مناسبت نہیں ہوتی تو دوستوں میں ایسا کر رہا تھا تکبر کا مرض بہت خطرناک ہے اس کی فکر کیجیے کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی اگر گھر میں ایک کروڑ روپیہ رکھا ہے لیکن کسی نے ایک بم بھی رکھ دیا ہو تو کیا آپ کو چین آئے گا جب تک کہ بم ڈسپوزل اسکوائڈ سے رابطہ نہ کریں ہمارے دل میں کیا معلوم کہ کوئی ذرہ تکبر کا بڑا ہو یا دکھاوے کا یا ریا کا پڑا ہو لہذا بزرگان دین میں جن سے آپ کی مناسبت ہو ان سے تعلق قائم کیجیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے تعلق قائم کیجیے تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اختر یہ چاہتا ہے یہ ساری دنیا مجھ سے ہی بیت ہو جائے استغفر اللہ میں نے کب کہا بھائی ملتان میں میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا آپ کی تفریح کا خلاصہ یہ کہ سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو بہتان لگاتے ہو جب میں بار بار کہتا ہوں جس خادم دین سے اہل اللہ کی اجازت یافتہ سے تم کو مناسبت ہو اس سے رجوع کرو تو پھر یہ الزام لگانا کیسے جائز ہے اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے بعض لوگوں کو یہاں کینسر ہے لہٰذا جس ڈاکٹر پر تمہیں اعتماد ہو اس سے رجوع کر لو تو بیچارہ جو بیچارہ تقریر کر رہا ہے اس پر یہ الزام لگانا کہ بس آپ یہ چاہتے ہیں سارے مریض آپ کی ڈسپینسری میں پہنچ جائے ہیں بتاؤ یہ الزام ہے یا نہیں جب میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب ڈاکٹر عبدالعی صاحب کے خلیفہ بیت المکرم میں ان کا بیان و مجلس ہوتی ہے نازم آباد مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے سلدام القادم تھے دارالعلوم میں مفتی عبدالر سکروی صاحب ہیں یہ سارے علماء شیخ ہیں اسی طرح سکھر میں بعض بزرگان دین ہیں جہاں مناسبہ تو وہاں جاؤ پھر یہ الزام لگانا ظلم ہے نہیں اب یہ کہنا کہ تیرے بعض شعر میں ایسا اشارہ ہے مثلا دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے غم نہیں آپ کو اعتراض کرتے کہ آپ نے تو اس میں دعویٰ کیا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں میرے دامان فخر میں تاج قیصری پوشیدہ ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ محدید دہلی سے بھی کہہ دو انہوں نے بھی تو کہا تھا جامع مسجد دہلی میں کہ دل دارم جائے پارا عشق تحویل کہ دارر زیر گردو گردو میر سامانے کے من دارم ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کے جواہرات ہیں اے سلاطی نے مغلیہ مجھ سے بڑا میر سامو دولت مند کون ہوگا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی تعریف کی جا رہی بلکہ مراد اہل اللہ کی تعریف کرنا ہے ایسے اشعار میں اللہ والوں کی تعریف کرنے کی نیت ہوتی ہے شعر فہمی بھی تو ایک چیز ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ ہی لیا کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے تاکہ بدگمانی کی نوبت نہ آئے تو یہ ارشاد مبارک جب صحابہ نے سنا سبحان اللہ کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا تو ایک شخص نے عرض کیا صحابہ کرام بھی سبحان اللہ کیا تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص پسند کرے اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا بھی اچھا ہو مثلا ایک شخص خوب اچھا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنتا ہے اور مان لو کہ جوتا بھی سلیم شاہی پہنتا ہے ایک صحابی سوال کر رہے ہیں مطلب یہ تھا کہیں یہ تکبر تو نہیں تو آپ والسلام نے فرمایا نہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں میلا کچیلا رہنا کوئی اچھی بات نہیں انسان صاف ستھرا رہے جتنا ہو سکے اچھے لباس میں رہے تکبر نہیں کیبر کی حقیقت اس کا مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تکبر کا بم دو جز سے بنتا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں نمبر ایک بطر الحق حق بات کو قبول نہ کرنا سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے <laughs> لیکن یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم مفتیوں کو نہیں مانتے بھائی مانتے ہی نہیں میں نے ایسے متکبر بھی دیکھے جو کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے مفتی مل جائے <laughs> تو بھی ہم نہیں مانیں گے ارے بھائی ساری دنیا کے علماء گمراہی پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں مگر متکبر کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی ہے بس حق معلوم ہو جانے پر اس کو قبول نہ کرنا یہی کبر ہے ہماری مسجد کے امام صاحب تھے میں جانتا ہوں ان کو دوران جماعت ان کا وضو ٹوٹ گیا فوراً جماعت چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے ہوا نکل گئی اور جا کر وضو کیا اگر متکبر ہوگا تو مارے شرم کے بے وضو ہی نماز پڑھا دے گا کیونکہ سوچے گا اب نکلوں گا تو لوگ کہیں گے جناب کی ہوا نکل گئی لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو سوچے گا کہ مسلمانوں کی نماز کو کیسے ضائع کر دوں اور عذاب کا بار اپنی گردن پر کیسے لے لوں اور تکبر کا دوسرا جز کیا ہے غم الناس لوگوں کو حقیق سمجھنا کسی کو دیکھا تو اس کے سامنے آ ہاں ہاں آئیے تشریف لائیے چائے پیجیے ایک پیالی چائے پلائی اور جب بیچارہ چلا گیا تو کہتے ہیں بدھو ہے <laughs> بے وقوف ہے عقل نہیں ہے آج کل لوگوں میں یہ عام مرض ہے مخلص بندہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاص ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص ہوں آپ خود سوچئے کہ جو شخص آپ کے بچوں کا مخلص نہیں ہوتا کیا آپ اسے دوست بنانے کے لیے تیار ہوں گے ایک شخص باپ کی تو ہر وقت خدمت کر رہا ہے اس کو شامی کباب اور بریانی کھلا رہا ہے پیر بھی دبا رہا ہے لیکن اس کے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے ہر ایک کی قیمت کر رہا ہے باپ ہرگز ایسے کو دوست نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی معاملہ یہی ہے ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے تہجد بھی اشراق بھی چاش بھی لیکن اللہ کے بندوں کو حقیق سمجھتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے ان کو ستاتا ہے یا کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل میں برے برے خیال پکاتا ہے یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا ولی نہیں بناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق آیال اللہ پوری مخلوق اللہ کی آیال ہے فاحب الخلق الى اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے ان کا مخلص رہے خیر خواہ رہے دعا کو رہے حضرت حامی رحمۃ اللہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی اولی اللہ اپنا حال ظاہر کر دیتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں میرا حال یہ ہے کہ میں مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو تقوا دے دے عافیت سے رہیں کافروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ایمان دے دے اور چیوٹیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ چوٹیاں بھی بلوں میں آرام سے رہیں اور سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں گے اور ساری کائنات کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں ان کو کہتے ہیں اولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات پر رحم دل ہوں اور خدا کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہوں ولایت اس کا نام ہے یہی لوگ اللہ کے یہاں یہی لوگ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہوگا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذرہ درد عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ وفقنا لما تحب و ترضا تو اس بات کو خوب سمجھ لیے تکبر دو جز سے بنتا ہے بطر الحق حق بات کو قبول نہ کرنا نمبر دو غم تو دنیا کے کسی بھی انسان کو حقیق سمجھنا اناس فرمایا مسلم نہیں فرمایا اسی سے نکلتا ہے کہ کسی کافر کو بھی مت سمجھو اس کے کفر سے تو نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں گناہ سے تو نفرت کرو لیکن دوستوں آسی سے نفرت نہ کرو معاسی سے نفرت واجب آسی سے نفرت حرام نکیر واجب تحقیر حرام یعنی روکنا تو ضروری اور تحقیق نہیں کرنی یعنی کسی بری بات پر سمجھانا تو واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام اس لیے حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے جس کو نصیحت کیجیے تو پہلے یہ مراقبہ کیجیے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں اس کی مثال ایسی ہے مثال کہ ابا کے گال پر کہیں تھوڑی سی روشنائی لگ گئی تو ابا کو آپ نصیحت کریں گے کہ ابا آپ کے چہرے پر روشنائی لگی ہے لیکن کیا ابا کو آپ حقیق سمجھیں گے اپنے بابا کو کوئی حقیق سمجھے گا اسی طرح اللہ کے تمام بندوں کا اکرام چاہیے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مکہ شریف میں فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے آئے ہیں مقامی لوگ ان کا اکرام کریں اور یہ سمجھیں کہ مہمان سرکار ہیں یہاں کے لوگوں سے اگر حاجیوں کو تکلیف پہنچ جائے تو حاجی یہ سمجھیں کہ یہ اہل دربار ہیں میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اپنے دوستوں سے خاص طور سے عرض کیا ہے کہ اگر کبھی اچانک کوئی عورت یا لڑکی سامنے آ جائے تو سمجھ لو یہ ہماری ماں سے زیادہ محترم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے ایسا ہی کوئی لڑکا نظر آئے تو سمجھ لو یہ بھی اللہ کا مہمان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اپنے باپ سے زیادہ عزت کرو وہاں یہ مراقبہ ضروری ہے ورنہ نفس وہاں بھی بدنگاہی کرا دے گا بہت ہی احتیاط چاہیے خصوصاً ایسی مقدس جگہوں پر غرض ہر ایک کا اکرام کرے اور دنیا کی کسی انسان کو حقیق نہ سمجھے گناہوں سے نفرت تو واجب ہے لیکن گنہگار سے نفرت جائز نہیں ایک شخص نے حضرت خانگی رحمت اللہ سوال کیا کہ صاحب یہ تو بہت مشکل ہے ایک شخص کو ہم گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں تو صرف گناہی سے نفرت ہو اور گنہ گار سے نفرت نہ ہو یہ تو بہت مشکل لگتا ہے فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں اس کی مثال یوں سمجھ لو ایک شہزادہ آیا نہایت حسین چاند جیسا چہرہ مگر چہرے پر روشنائی لگا کر آیا تو روشنائی سے نفرت کرو گے شہزادے سے نفرت نہیں کرو گے کیونکہ جانتے ہو ابھی صابن سے منہ گا تو پھر چاند جیسا چہرہ نکل آئے گا اسے حفاظت سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرو گے کہ شہزادہ ہی کہیں بادشاہ سے درے نہ لگوا دے اچھا کبھی چاند بھی تو بدلی میں چھپ جاتا ہے <laughs> ذرا ذرا سا نظر آتا ہے تو کیا کوئی چاند کو حقیق سمجھتا ہے کیونکہ جانتا ہے ابھی بادل ہٹ جائے گا تو پھر ویسے ہی روشن ہو جائے گا اسی طرح گنہگار بندہ ابھی تو تو مبتلا ہے لیکن ابھی توبہ کر لے چند آنسو گرا دے ایک آہ کرے تو بعض وقت بڑے بڑے نیکیوں سے بھی بڑھ جاتا ہے نیکوں سے بھی بڑھ جاتا ہے نومید ہم مباش کے رندانے بازانوش ناگے بے خروش منزل رسیدان فرماتے ہیں گنہ کو مت حقیق گاروں کو حقیر مت سمجھو کیونکہ ایک آہ انہوں نے ایسی کی ہے کہ ایک ہی آہ میں منزل تک پہنچ گئے ندامت پیدا ہوئی اسی وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت مولانا شاہ عبد احمد اللہ فرمایا جون پور کے ایک شاعر تھے حفیظ نام تھا سبحان اللہ ان کے اشعار کا مجموعہ دیوان حفیظ شاعر ہو چکا ہے شراب پیتے تھے داڑھی منڈاتے تھے لوگوں سے پوچھا ہماری اصلاح کیسے ہوگی حفیظ صاحب کو بتایا جاؤ بھائی خانقاہ تھانہ بھون جاؤ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے فوراً چل دیے راستے میں تھوڑی سی داڑھی بڑھ گئی تھی خانقاہ میں بیٹھ کر حجام کو بلایا اور وہ بھی صاف کرا دی حضرت سے کہا حضرت بیت کر لیجئے فرمایا جناب کل میں نے دیکھا تھا جب آپ جون پور سے آئے تھے جو چہرے پر ذرا ذرا سا نور تھا آج آپ نے وہ بھی ختم کر دیا جب بیت ہونے کا ارادہ تھا تو پھر یہ حرکت کیوں کی حفیظ صاحب جون پوری شاعر نے عرض کیا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں مریض کو چاہیے اپنی پوری بیماری پیش کر دے انشاءاللہ اب کبھی اس طرح نہیں لگے گا حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کیونکہ ان کا منشا اصلاح تھا اس لیے حضرت نے ان کے خلوص کو قبول فرما لیا اور خاموش ہو گئے اس سال بھر بعد حضرت جون پور تشریف لے گئے جون پور میں حضرت کا آواز ہوا تھا اس میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے حکیم الامت کا آواز اور واز سے پہلے ایک شخص نے حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ کو پرچہ دیا جس میں لکھا تھا تم کافر ہو تم جولاہے ہو ذرا سنبھل کر بیان کرنا حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرمایا ایک شخص نے مجھے لکھا ہے میں کافر ہوں اللہ لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ ہم کو گواہ بناتا ہوں اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرا اعتراض ہے کہ میں جولا ہوں تو بھائی جولا ہونا کوئی حقارت کی بات نہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اپنے مسلمان بھائی ہیں لیکن میں فاروقی نصب ہوں میرا نصب نامہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تھانہ بھون جا کر تحقیق کر لو میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ ذرا سنبھل کر بیان کرنا اس کو نہیں مانوں گا حق پیش کروں گا اشرف علی سے نہیں ڈرتا اہل بتاغ سے خطاب تھا پھر حضرت نے ایسی تقریر کی کہ سارے اہل بتاغ طائب ہو گئے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں اور جو محبتیں آپ لوگ رکھتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو آپ کو دشمن رسول سمجھتے تھے لیکن آج پتا چلا کہ اصلی عاشق رسول تو آپ ہی لوگ ہیں اسی جون پور کے حفیظ صاحب تھے حضرت نے فرمائے سفید داڑی والے بڑے میاں کون ہیں <laughs> شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کہ حضرت یہ بڑے میاں وہی ہیں حفیظ جون پوری شاعر جو آپ کے پاس کسی حالت میں گئے تھے حضرت بہت خوشی ہے دیکھیے کسی کو کوئی کیا حقیق سمجھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو تین دن تک مسلسل روتے رہے بس نماز پڑھتے تھے اور زمین پر تڑپ تڑپ کر رونے لگے اللہ کا خوف طاری ہو گیا اپنے گھر میں اس دیوار سے اس دیوار تک اس اس دیوار دیوار سے تک تڑپتے تھے اور بس روتے تھے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے عجیب کیفیت تھی اسی حال میں زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی دیکھیے گنہگاروں کی روح میں کیسا انقلاب آیا حالت بدل گئی ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے پاک صاف ہو کر چلے گئے اور اپنے دیوار میں دو شیر بڑھا گئے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گرا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو ہوا بےحد حفیظ اشرف علی سے بہی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو ہمارے یہاں نعمانی صاحب تھے مولانا شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انتقال سے تین چار دن پہلے میرے پوتوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے تھے کہ یہاں آؤ ہاتھ اٹھاؤ میری دعا مانگو یہ دعا مانگو کہ اللہ اس بڈھے کو معاف کر دے بس یہی ایک جملہ ان کا تھا بار بار کہتے تھے ہر چھوٹے بچے سے دعا کراتے تھے کہ یہ دعا کرو اللہ اس بڈھے کو معاف کر دے اور کلمہ پڑھتے ہوئے ماشاء اللہ چلے گئے ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں ان کو سفید لباس میں دیکھا جو اچھی علامت ہے کسی کے محتاج بھی نہ ہوئے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کیجیے اور آخر میں واقعہ سنا کر یہ مضمون ختم کرتا ہوں جو بہترین علاج ہے کبر کا یہ واقعہ میرے شیخ اول مولانا شاہ عبد الغنی فلپوری احمد نے سنایا تھا یہ بات یہ ہے کہ یہ بزرگ ایسے واقعات پیش کر دیتے ہیں جس سے اس دور کے لوگوں کی بات سمجھ میں جلد آ جاتی ہے ہاں شاہ عبد الغنی صاحب احمد نے فرمایا ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی سارے محلے کی سہیلیوں نے اسے سجایا اور پہلے زمانے میں رواج تھا کہ محلے کی لڑکیاں آتی تھی اپنی سہیلی کو سجاتی تھی کوئی ناک میں نت پہنا رہی ہے کوئی کان میں بندے پہنا رہی ہے کوئی سر میں جھومر لگا رہی ہے کوئی بالوں میں تیل لگا کر کنگی کر رہی ہے کوئی سرما لگا رہی ہے اسے خوب سجا کر محلے کی لڑکیوں نے کہا بہن مبارک ہو بہت اچھی لگ رہی ہو تمہارے اندر تو بڑا حسن و جمال آ گیا ہے یہ سن کر وہ رونے لگی سہیلی نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تمہاری تاریخ سے میرا بھلا نہیں ہوگا جب شوہر دیکھ کر مجھے پسند کر لے جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے وہ دیکھ کر کہہ دے کہ تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو تب مجھے خوشی ہوگی ابھی تو پتا نہیں میں پسند آؤں گی یا نہیں تمہاری نظر میں اچھی لگنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ایک دیہاتی مثل ہے جلنی تو گھڑا پیا اپنی منا سے یعنی ہندی زبان کا ایک محاورہ ہے یہ زیور تو میں نے اپنی پسند سے بنایا لیکن نامعلوم شوہر کو پسند آئے گا کہ نہیں اس واقعے کو بیان کر کے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے ایسے ہی دنیا بھر کے لوگ کسی انسان کی تعریف کریں حضرت ارے حضرت آپ کا کیا کہنا آپ کے چہرے سے تو انوار ٹپک رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں تو بجلی کی دکان ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اللہ والا ہو جاتا ہے اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ آسمان میں رو رہے تھے آپ تقریر کرتے ہیں تو کیا کہنا بجلی گراتے ہیں ہر طرف سے تعریفیں سن سن کر آدمی پھول جاتا ہے مولا رومی فرماتے ہیں گدھا موٹا ہوتا ہے گھسے سے اور آدمی کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے اس کی تاریخ آئے تو موٹا ہو جائے گا چاہے اس کو فافا ہو رہا ہو ایسے ہی لیڈر میں نے دیکھے کہ چپل پھٹی ہوئی بالکل غریب لیکن الیکشن میں جیت گئے ہر طرف سے تاریخ ملی کچھ دنوں میں خوب موٹے ہو گئے امی فرماتے ہیں جانور فربا شمت از ناو نوش جانور موٹا ہوتا ہے بھوسا کھا کر آدمی فربا شمت از راہ گوشت آدمی کا نفس کانوں سے اپنی تعریف سن سن کر جاتا ہے لہٰذا یہ رحمت اللہ واقعہ سنا سنا کر کر رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ساری دنیا تعریف کرے لیکن سوچ میں قیامت کے دن مخلوق کی یہ تعریف کام آئے گی یا اللہ کی نظر کام دے گی جب قیامت کی اللہ کی نظر ہماری نماز ہمارے اللہ کی نظر میں ہماری نمازیں ہمارے سجدے ہمارا واز ہماری پیری مریدی ہمارے حج اور ہمارے عمرے ہماری نیکیاں پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ فرما دے ہم نے قبول کیا تب خوش ہونا ابھی کیا پتا کہ ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں کیا کوئی خبر آئی ہے اشرح مبشرہ اور صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و اور رضوان کہ میں ان سے راضی وہ مستثنا ہے مگر ہم لوگوں پر تو کوئی آیت نازل نہیں لہٰذا ڈرتے رہیے اپنی قیمت خود نہ لگائیے وہ غلام نہایت بیوقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگا لے بھائی غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یا خود لگاتا ہے غلام کی قیمت تو مالک لگاتا ہے بس جب قیامت کے دن اللہ جل شانو ہماری قیمت لگا دیں اور فرما دیں میں تم سے راضی ہوں پھر جتنا چاہو اچھلو کودو بڑے پیر صاحب شاہ عبد القادر جیرانی رحمت اللہ فرماتے تھے جب ایمان کو سلامتی قبر میں لے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ فرما دے گا میں تم سے خوش ہوں تب میں وہاں خوب خوشی مناؤں گا ابھی تو روتے ہی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو لیکن اتنا خوف بھی نہ ہو کہ نا امید ہو کر عمل ہی چھوٹ جائے خوف بس اتنا ہی مطلوب ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی ولدین یوگا یوگا ماں آتا وہ قلوب ہوں وجیرا وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں یہاں اس میں موصول ماں بلاغت کے لیے اس میں موصول میں ابہام ہوتا ہے جس سے بلاغت مقصود ہوتی ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں لیکن یعنی اس سے ان کے دل میں اکڑ نہیں آتی بلکہ ڈرتے رہتے ہیں تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی کیا تفسیر ہے یعنی خوب خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں مال دیتے ہیں پھر کیوں ڈرتے ہیں یسرق و یزنی و یشرب الخم شراب الخم کیا یہ چوری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں آپ علیہ السلام اسلام شاطرہ میں نہیں ایسا نہیں ہے ولا کن نہ ہو رجول یا سوم یوسلی یہ روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں اللہ تقبل من معلوم نہیں قبول بھی ہے نہیں دیکھیے نس سے قرآن سے علاج ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ علاج کروا رہے ہیں قیامت تک کے لیے سبق مل گیا کہ عمل کرنے کے بعد دل میں ڈر آنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے نہیں اگر تصبیحات سے تحجر سے چلے لگانے سے پیٹ میں اور بھی زیادہ تکبر کے پلے پیدا ہو جائیں تو بتاؤ چلنے قبول ہوں گے رائےمن میں اکابر تبلیغ سے بھی یہ بات سنی کہ جب عمل کے بعد اکڑ آ جائے تو سمجھ لو قبول نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے اللہ کا گھر بنایا لیکن کعبہ بنانے کے بعد اکڑ نہیں آئی کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا اپنے اخلاص پر ناز نہیں کیا کہ اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا بلکہ گڑ گڑا رہے اب بنا انت من گنت اے اللہ ازراہ کرم قبول فرما لیجیے اللہ السید محمود برداد کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفی اختیار اسی وطف تفاعل بن خصوص تقبل باب تقبل باب تفاعل اور سے اور تفاعل تفاعل میں خاصیت تکلف کی ہے بس تقبل کہنے میں اپنے عج اور قصور کا اعتراف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہماری تعمیر اس قابل نہیں ہے کہ آپ قبول فرماویں لیکن آپ با تکلف قبول فرما لیجیے ہمیں حق نہیں پہنچتا آپ ازراہ کرم ازراہ رحمت قبول فرما لیجیے ان کا العلیم یعنی سمیع بدعواتنا علیم بینیاتینا آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور ہماری نیت سے باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے تعمیر کی ہے دونوں نبیوں کی یہ دعا قیامت تک کے لیے ہمارے واسطے ہدایت ہے دونوں پیغمبروں کا یہ عمل اللہ نے قرآن میں نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگاہ فرما دیا کہ جب کبھی نیک عمل کی توفیق ہو جائے چاہے حج کی توفیق ہو عمرے کی ہو تلاوت کی ہو تہجد کی ہو اشراق کی ہو روزوں کی توفیق ہو جس نیک عمل کی بھی توفیق ہو جائے پکڑو مت ناز نہ ہے کہ اوہو میں نے آج اتنا کر لیا آج میں نے اتنی تلاوت کر لی آج میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے آج میں اللہ کا مقرب ہو گیا باقی سب لوگ تو غافل اور نافرمان ہیں اگر کچھ عبادت گزار بھی ہیں تو ایسے کہاں جیسے میں ہوں بس جہاں یہ میں آئی تو سمجھ لو بکری ہو گیا وہ بھی میں میں کرتی ہے یہ میں ہی تو انسان کو دبا کر دیتی ہے لہٰذا یہ آیت تکبر اور عجب کا علاج ہے تو کوئی نیک عمل ہو جائے تو اکڑو مت بلکہ ربنا تقبل منا کہو کہ جو شخص کہہ دے گا ربنا تقبل منا ان کا انتظر سمیر علیم کے سے پاک ہو جائے گا جب اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے تو اب اس میں تکبر کہاں رہا جب جس میں بڑائی ہوتی ہے وہ کہاں گڑ گڑانا جانتا ہے وہ تو اکڑنا جانتا ہے ادھر ادھر اپنی ڈینگے ہانکتا ہے لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ آج تو ماشاءاللہ اللہ بہت سویرے آنکھ کھل گئی نوافل کے بعد رونے کی بھی توفیق ہوئی میری آنکھیں نہیں دیکھتے ہو کیسی لال لال سی ہو رہی ہیں <laughs> حکیم علومت فرماتے ہیں ڈبل حاجی کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا اس حاجی نے دو گز کیے ہوئے تھے اس نے اپنے نوکر سے کہا ارے حاجی صاحب ارے فلانے میرے مہمان کی اس سرائی سے مجھے میرے مہمان کو پانی پلاؤ جو میں نے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے خریدی تھی حضرت فرماتے ہیں ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے ہزاروں روپیے کا خرچہ آنے جانے کی محنتیں طواف اور سرائی اور مینا اور عرفات کا ثواب سب ضائع ہو گئے کیونکہ اپنے عمل کا اظہار کر دیا بس اب دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ عجب اور کبر اور ریا سے اور جملہ رضائے سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اور اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ وفقنا لما تحب و ترضا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واقبل دعاء قبول الطلب يا الله جمعہ کے دن آخری وقت مغرب سے پہلے قبولیت کا ہوتا ہے یا اللہ یا رکھیں یا اکرم رکھیں جس کے دل میں جو جائز آ جائے سوچ لیجیے وہ مانگ لیجیے خود ہی ہمارے گناہوں کو بچ دے یہاں بیٹھنا قبول فرما دے ہمیں اللہ والا بنا دے میرے حضرت والا زندگی برکت ادا فرما دے ایک سو تیس سال ہے تو آفی کے ساتھ شرف قبولیت کے ساتھ ان کی زندگی برکت ادا فرما دے اے اللہ ان کے فارج کے اثر کو سو فیصد دور فرما دے اپنے کن کن کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبولیت کا وقت ہے امین کے صحابہ کرام کے نبی علیہ کے اور وسیلے سے حضرت والا کے فالج اثر کو سو فیصد دور فرما فرما دے دے اے اللہ اللہ اللہ اللہ کو کامل صحت عطا اپنے نام پاک کے سب کے اللہ تعالیٰ اس میں اعظم کے سب کے حضرت والا کروڑوں جانے عطا فرما ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے اے اللہ ان کے فالد کے اثر کو دور فرما دے سو فیصد جوانوں جیسی صحت عطا فرما دے پھر سے چلیں پھریں اور دوڑیں اور سارے عالم میں پھر سے ان کے بیانات شروع ہو جائیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں اے اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما دے ان کے دل میں جو درد محبت جو اخلاص جو دین کی محبت جو اللہ والوں کی محبت جو دین ان کے سینے میں محفوظ ہیں اے اللہ ہمیں ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یہ اللہ کی محبت عطا فرما دے یہ دین کی جڑ ہے اے اللہ ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا فرما دے ان سے بدگمانی سے بچا دے ان کی قیمتیں کرنے سے بچا دے ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اے اللہ جو صالحین ہیں جو صدیقین شہدا اور صالحین کو ان کو اپنا رفیق بنانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ غافلوں کی صحبتوں سے بچا لے فاسقوں کی صحبتوں سے بچا لے ان کے دین چلنے سے بچا لے وہ دین نہیں ہے گمراہی ہے سراسر اور جو سچے لوگ ہیں اللہ ان کے دین پہ چلا دے یعنی حضرت نبی السلام طریقوں میں جو عمل کرتے ہیں اہل اللہ اور سچے اللہ والے ان کے دین پہ چلا دیے اللہ اپنا پیارا بنا لیجیے اللہ کامل سنتوں میں چلا دیجیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی رابع بصیح بنا دے ہمارے نوجوانوں مردوں عورتوں سب کو بچا لیجیے بد نگاہی سے بچا لے کانوں کو غریبت سننے سے زبان کو گناہ سے بچا لے اے اللہ خصوصی حفاظت فرما دی اللہ والا بنا دیجیے جس فرما کے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اور یہ صدی کی خود انتہا تک پہنچا دے عافیت دائیں عطا فرما دے خوشحالی عطا فرما دے فلاں دار نتا فرما ہمارے ملک میں اپنا و امان قائم فرما دے دیتے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے اے اللہ سارے اسلامی بادشاہوں کو اللہ والا بنا دے اور حکمرانوں کو اللہ والا بنا دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے ساری امت کو اللہ والا بنا دے کافر و یہود و نصاروں کو بھی ہدایت دے دے اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد اور نصرت فرما دیجیے اے اللہ دین بے چلنا آسان اور لذیذ فرما دے اور آخری سانس تک اہل اللہ ان کے غلاموں کی صحبتیں نصیب فرماتے رہیے اے اللہ غافلوں کی صحبتوں سے بچا لے ہر گناہ سے بچا لیجیے عافیت دار عطا فرما دیجیے اے اللہ ہر گناہ سے بچا لیجیے اے اللہ اخلاق بلند فرما دیجیے ہمارے معاملات اخلاق یا سب سنت و شریعت کے مطابق